حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے دعائیہ شاہ کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا نہ انجم ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا ہاں کی آواز رکھیں کیونکہ اب آج کی سردیاں ہوں گی نا پڑوسیوں کے پاس خدا یعنی کوئی اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو میں آپ کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ دیتا ہوں دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہوں خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب عام کر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو زاغ مانے کا ہوئے جو مردہ کھاتے ہیں اور ہنس جو ہے موتی چکتا ہے تو اللہ اے اللہ ہم لوگ مردار دنیا میں مر رہے ہیں مطلب گناہ کر رہے ہیں ظاہری گناہ یا باطنی گناہ غیر اللہ میں جو لٹکا ہوا ہے جھگڑوں میں اٹکا ہوا ہے تو یا اللہ حسینوں میں لڑکے لڑکیوں میں فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ پہ اٹکا ہوا ہے تو یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم آپ کا ذکر کریں اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں اللہ والوں کے پاس جائیں دینی علم سچے لوگوں سے سیکھیں دین دینداری آ جائے یعنی اے اللہ شیخ کی صحبت سے مجھے جو میں کوا پن دکھا رہا ہوں مجھے ہنس بنا دے بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خان پاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا آخری شعر وقف خان کا شیخ سے مرادی ہے یعنی شیخ کو اپنا دل دے دیا یعنی شیخ جیسے کہہ رہے ہیں اپنی رائے مٹا کر شیخ کی رائے میں فنا کر دیا وہاں پڑھے نہیں رہے خانقاہ میں بلکہ شیخ سے دین سیکھا شیخ کی باتوں پر عمل کیا بھلے دنیا سے کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کو خط لکھا ان سے فون پہ بات کی ان سے اصلاحی تعلق مضبوط رکھا تو وقف خانقاہ شیخ ہو گیا وہ شخص آخری شعر ہے تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہے ذکر کا شام و ماشاءاللہ غفلت سے بھی توبہ ہوتی ہے اچھا، مفتی نعیم صاحب فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اللہ میں آپ سے غفلت سے ہی پناہ چاہتا ہوں ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ رہے یعنی مطلب یہ پریشان نہ ہو ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق کرے اور ذکر کا مطلب شام و سحر ذکر کا مطلب یہ صبح و شام کے معمولات پورے کر لیں اور جو شیخ نے تصویرات بتائی ہیں وہ پوری کر لیں اور پھر نظر بچائے گا تو یہ بھی ذکر ہے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے یہ بھی ذکر ہے کوئی مریض ہے گھر میں اس کی عیادت کرنا یہ بھی ذکر ہے حدیث میں تو یہ بھی ہے مفہوم مطلب فقہ میں یہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ مطلب مریض کی عیادت کے لیے ایک آدمی رہے اگر مرد ہے مرد کو رہنا ضروری ہے تو مرد رہیں جماعت کی نماز بھی نہ پڑھے وہی مریض کے ساتھ نماز پڑھ لیں کتنی مریض کی رہتی ہے ایک آدمی رہ سکتا ہے دو نہیں رہیں دوسرا آدمی نہ اگر دو کی ضرورت ہے دو بھی رہ سکتے ہیں اگر ایسا مریض ہے اس کو اٹھانا ہے اور کوئی عورت نہیں اٹھا سکتی تو دو رہیں ورنہ نماز کے وقت اگر وہ چلا گیا اس کو اٹھانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر کیا ہوگا مفتی صاحب سے بہرحال مسئلہ پوچھ لیا جائے تو یہ بھی ذکر ہے مریض کو سکون دینا مریض کی عادت کرنا اس کو تسلی دینا کوئی انسان کتنا ہی بیمار ہو تسلی سے انسان کو سکون مل جاتا ہے اچھی تسلی دی جائے امید دلائی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کینسر کے مریض اتنے آخری سٹیج کے یعنی کینسر کے پورے مریض سے آخری سٹیج کے اتنے مریض صحیح ہو گئے حضرت والا رحمۃ اللہ کے زمانے میں اور خود میرے بہنوئی بار بار بتاتا ہوں ان کے والد صاحب آخری سٹیج تھا کینسر کا اللہ نے ان کو صحیح فرما دیا شفا والا تعویذ پیتے رہے حضرت والا سے دعائیں کرواتے رہے تو ہم بھی اب ہمارے شیخ موجود ہیں حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کا تمالیہ دادا شیخ موجود ہیں اتنے درد دل والے ماشاء اللہ دونوں حضرات موجود ہیں ان سے دعائیں کرواتے رہیں مریض کو بتاتے رہیں کہ بھی آپ کے لیے خوب دعائیں ہو رہی ہیں سب سے وہاں بنگلہ دیش میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کو تسلی ہو جائے گی ہر ہفتے کو سنت بتائی جاتی ہے نحمد صلی علی رسول کریم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے و یقفر لکھوں جنوب بکوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے یہ کالی کملی والے کی سنتوں پہ جو عمل کرے گا جتنی اس کی استطاعت ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور حدیث میں آتا ہے من تمسا کا بھی سنتی آئندہ فسادی امتی فلاح و اجر میتی شہید جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت امت میں فساد ہوگا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور دوسری ایک بشارت ہے من احیا سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقط احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی بہت شور ہے بیک گراؤنڈ میں جی، کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے میری من احیا سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فی جنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیماری اور علاج کی سنتیں بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں آج صبح ہی ایک فون آیا بھائی کسی کے کوئی رشتے دار بیمار تھے بہت زیادہ بیمار ہے تو وہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم ایک ہفتے بعد ان سے ملنے جائیں میں نے کہا ابھی بیمار ہے ابھی جانا چاہیے جس <laughs> وقت جو بیمار ہے وہ اتنا قریبی رشتہ ہے آپ کو فوراً جانا چاہیے ایک ہفتے بعد کیوں ملنے جائیں بیماری میں دوا اور علاج کرانا مصنون ہے علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے بیماری میں دوا اور علاج کرانا مصنون ہے اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے جی، دروازہ کے دروازہ بند کر دیجیے بتا دیجیے آپ کو یہ بول لوں گا سیدھے چلے آئے جی، چلی جائیں نہیں سیدھے چلے جائیں پتا بھی نہیں چلے کہ خاتون آپ لوگ سیدھے چلے خواتین کا وہاں ہے آپ مرد حضرات یہاں انٹرنس ہاں، اچھا لکھنا بھی بھول گئے مرد یہاں سے آئیں گے اچھا۔ آپ سیدھے چلے آپ لوگ آج وعلیکم اوپر بیٹھے آپ آرام سے اوپر بیٹھے مسئلہ ہے کمر اب یہاں تو صحیح ہے ٹیک لگا لیں تو بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں اپنی اصلاح کے لیے سے پڑھ رہا ہوں بیماری میں دوا اور علاج کرانا مصنون ہے علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے علاج ضرور کرائے اب یہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ حکیم کا علاج کرائیں ہومیوپیتھی کا کرائیں یا ایلوپیتھی کا کرائیں یہ بزرگوں سے مشورہ کر لیں ایسی بات آ گئی تو پھر بات ہے آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو سائنس والا علاج کرا سکتے ہیں ایلوپیتھک کا اس کے ساتھ دوسری بھی دوائیاں چلاتے رہیں کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے ہمارے شیخ کو دیکھا ہمارے موجودہ شیخ ماشاء اللہ کلونجی کا استعمال فرماتے ہیں شہد کا بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اللہ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرے پرہیز بھی ضروری ہے اور اپنے بیمار بھائی یا بہن کی عیادت کے لیے جانا سننا ہے محرم ہو اگر نامحرم جیسے ممانی نامحرم ہے ہم ممانی بیمار پڑ گئیں چچی نامحرم ہے چچی بیمار پڑ گئی تو ہم اپنی اہلیہ کو لے جائیں گے ہم نیچے ہسپتال میں رہیں گے وہ ان سے مل کر آ جائیں گے اگر سمجھے ہماری کوئی محرم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم جائیں گے ان سے ملنے ہماری اہلیہ نہیں جا سکتی کوئی بیمار ہماری اہلیہ بھی بیمار ہے چچی بھی بیمار ہے نامحرم ہے تو ہم جائیں گے ہسپتال جائیں گے ان کے شوہر سے یاد کر کے آ جائیں گے چچی کو اندر دیکھنے ہی جائیں گے اگر بہت ہی بوڑھی چچی ہو گئی ہے تو اس کے بالوں کا پڑتا ہے اس کو پھر چہرے کا اگر نوے سال کی چچی ہے یا نوے سال کی کوئی عورت ہے نامحرم مگر بوڑھی ہے اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں مگر بالوں کا پڑتا ہے مگر اکثر اس وقت بالوں کا خیال نہیں ہوتا جب ایڈمٹ ہوتے ہیں تو اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد عود المریض مریض کی عیادت کرو اب سنیے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے مریض تو مرضن فعطانی نن نبی صلی اللہ علیہ یعود یعودنی فرماتے میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے سبحان اللہ سارا مرض تو وہیں ختم ہو گیا ہوگا حضرت جابر اللہ بیمار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے موجودہ شیخ کو بھی دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ جب ماشاء اللہ صحت تھی اس وقت حضرت والا رحمۃ اللہ بھی جاتے تھے جو قریبی دوست بیمار ہو جاتا تھا یا ان کے والدین وغیرہ تو حضرت والا اعظت کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا فون پہ آج کل تو فون آ گیا فون پہ کہ لاکھوں مریدین ہیں لاکھوں ہزاروں ہیں سب کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہی ہے تو ہمارے شیخ ماشاء اللہ صوفی عبدالمری صاحب ایڈمٹ ہو گئے جیسے پتا چلا حضرت نے فوراً صوفی عبدالمری صاحب کو فون ملایا قریبی دوستوں کی بات الگ ہوتی ہے حضرت نے خود ہی فون ملایا حضرت دعا کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اتنے مصروف کے باوجود بھی یہ بھی عادت ہی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین کا کام بھی کر رہے ہیں اب سب کے گھر عادت کے لیے جاتے رہیں گے دین کا کام کیسے ہوگا وہ ان کی بات ہے مگر جو قریبی ہوتے ہیں حضرت جاتے بھی اپنے رشتے داروں سے ملنے بھی جاتے ہیں عادت کے لیے حافظ ڈاکٹر اشرف صاحب بیمار ہو گئے تھے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ماشاء اللہ حضرت تشریف لے گئے تھے بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سننا تھے کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے اب آپ کے گھر ایک مریض ہیں اب آپ سب ملنے آ رہے ہیں تو اب چائے کا انتظام ہو رہا ہے چائے وائے نہیں کرنی چاہیے مگر رشتے داروں کی بات الگ ہوتی ہے اب قریبی رشتے دار آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ان کو تو ہم کریں گے مگر دوسرے جو باہر والے لوگ آ رہے ہیں بس تھوڑی دیر بیٹھے کھانا حضرت اس کے بیمار کے گھر کھانا پینا بھی نہیں کھاتے تھے بس بیمار کی عادت کی اس کے بیٹھے تھوڑی دن کی بات کی اور پھر حضرت والا تشریف لگا اب یہ سنتیں بتائی جا رہی ہیں کالی کملی والے کی دیکھیں اس سے میں بیماری والے بیمار کو بھی اتنی سکون ملتا ہے تسلی دینے والے کو بھی سکون ملے گا اور سنتیں زندہ ہوں گی سو شہیدوں کا ثواب ملے گا بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے کہیں تمہارے زیادہ دیر رہنے سے بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے اس کو واش روم جانا ہے گھر والوں کو اور بھی کام ہے مگر اگر اسی طرح اگر بیمار والا جیسے اب میں دادا سے ملنے گیا دادا بیمار ہیں اب تو کافی اچھے ہوئے ہیں چچا کے رہ رہے ہیں تو میں جب اٹھنے لگا دادا کا بھی اور بیٹھ جاؤں مجھے مزہ آ رہا ہے <laughs> تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان بیٹھے گا قریبی رشتہ ہے دادا کا بابا کا اور بھی قریبی رشتے ہوتے ہیں اس طرح یا اس طرح شیخ اور مریض کا تعلق ہوتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس سے خاندان والے کو مناسبت ہوتی ہے اور بیمار ہے وہ چاہتا ہے اور بیٹھے رہے تو تھوڑی بیٹھ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مصنون ہے اس سے یہ کہے انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے کہ اللہ یعنی بیمار سے یہ کہیں اللہ بڑی قدرت والے ہیں بھائی کوئی انشاءاللہ تم آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں اور جب کسی مریض کی عادت کرے گھر میں رشتہ دار بھی ہو جیسے گھر میں کوئی مریض ہے تو روزانہ یہ دعا بھی پڑھ لیا کرے اس سے یوں کہیں لا باسا تہور ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑے العظیم رب راشی العظیم یشفیق میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے عارف بلّہ شیخ العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنا رہے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بھی سنی حضرت شاہ فیروز کا تمالیہ سے بھی سنی کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے یعنی عرش عظیم کو پالنے والا ہے اس اللہ العظیم عظیم اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور رب العرش العظیم رب العرش العظیم جو عرش عظیم کو پالنے والا ہے عرش اعظم کو پالنے والا ہے اے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے یعنی پالنے والے اس کو قسم کھائی ہے عرش اعظم کی اے اللہ آپ عرش اعظم کو ہی پالنے والے ہیں آپ کے لیے کیا مشکل ہے اس مریض کو آپ شفا عطا فرما دیں سات مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے مریض کو شفائی ہوگی ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے موت تو سب کو آنی ہے سب کو یہ تو زندگی عارضی ہے اصل تو وہی ہے زندگی ہے ہماری تو اگر یہاں سے کوئی چلے آتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ مریض ہی جائیں ہم مریض سے پہلے کوئی اور بھی ہے بیان کرنے والا بھی جا سکتا ہے کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے انتقال کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا کوئی کہ ضروری ہے کہ بیمار ہو کے جائیں اچھے خاصے لوگ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھے بھائی چلا انتقال ہو گیا اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے یہ اللہ حضرت فرماتے تھے کہ جوانی میں جو ہے خوف کا غلبہ رہے بڑھاپے میں اللہ سے امید کا غلبہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے انشاءاللہ جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو بس خاتمہ ایمان پر ہو جائے پریشان بھی نہیں ہو چاہیے کہ مرتے وقت کلمہ زبان پر ہو بلکہ بس صرف خاتمہ کلمے کے خلاف کوئی بات نہ کہ انتقال ہو گیا جیسے انتقال ہوگا قبر میں داخل ہوگا شوق وطن میں لکھا ہے کہ رحمت اللہ کہ اس کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے ماشاء اللہ سارے اولیاء اللہ کی اس کو زیارت کروائی یہاں سے ہماری کھڑکی کھل جائے گی کراچی سے اور وہاں سے مدینہ مرور سے جنت البقی کی کھڑکی وہاں روزہ مبارک کی کھڑکی کھلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کروائی جاتی ہے صرف خاتمہ ایمان پر ہو جائے ہمارا اور پھر موت کے موت کے بعد ان شاء اللہ تعالی جنت میں داخل ہو جائیں گے ایسی جنت ہے جس کا کسی دل پہ کبھی خیال بھی نہیں آیا دنیا تو غموں کی جگہ ہے ان اللہ جنت میں ہم سب مسلمان جو ہیں بس خاتمہ ایمان پر ہو جائے بہت مزے اور جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک اللہ والا اپنے ساتھ جو اللہ والے عالم ہوتے ہیں اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اس لیے ان سے بیت ہونے میں ان سے اصلاحی تعلق کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے اس سے مناسبت ہو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ والے جا رہے ہوں گے یا ان کا کوئی ایک مرید بھی جا رہا ہوگا تو حضرت فرماتے ہیں ہم تو اس لیے بیت کر لیتے ہیں اگر میرا مرید جنت میں جا رہا ہوگا تو بولے گا بھی شیخ کو بھی لے جاؤ اگر ساتھ لے جاؤ اس لیے تو یہ بہت زبردست سلسلہ ہے کیونکہ اس میں علماء ہیں ہمارے جی۔ ساتھ اتنے ہزار علماء ہمارے اس سلسلے میں بیت ہیں اتنے جی۔ بڑے بڑے پائے کے علماء ایسے ایسے تخوا والے تقوا سے بھی اونچا مقام ورا کا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے تقوا والے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ان کی برکت سے ہماری بخش ہو جائے گی اتنے سارے حافظ ہوتے ہیں اتنے سارے ایک حافظ دس جہنی میں کو لے کے جائے گا اتنے سارے عالم ہوتے ہیں سلسلے میں تو اس کی برکتیں تو ملتی ہیں اس لیے <clears throat> بہت آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا یہ جنت میں جانے والا قافلہ ہے اس کے ساتھ اس سلسلے میں داخل ہو جائے لوگ کتنا ہی مذاق اڑائے تو آج چونکہ آج بہت سے خط کے جواب دے رہا تھا اس میں کیونکہ ابھی کچھ نئے لوگ بیت ہوئے ہیں تو بیچاروں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی جیسے ہمارے شیخ بھی جواب دیتے رہتے ہیں تو جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں اعتماد ہونا چاہیے بس شیخ کے اوپر تو بہرحال بدگمانی اور اس کا علاج حکیم ملمت تھانوی رحمت اللہ کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو کتنی زیادہ ہیں <laughs> یہ نظر نہیں آتی لوگ لوگوں ایک بات پہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی اس پہ غلط فہمی ہوتی ہے ان کو الحمد تو یہ بہت بدگمانی اور اس کا علاج یہ بہت زبردست کتاب ہے حضرت فرمایا تھا سب سے پہلے جو گناہ شیطان جو نے بہکایا بدگمانی تو کرائی تھی آدم علیہ السلام سے جھگڑا جو ہوا بدگمانی کی وجہ سے تو ہوتا ہے اچھا اچھا نہیں بس یہ صحیح ہے اس طرح یہ ہل ٹھیک ہے بس پکڑ تھوڑی دیر کی بات ہے بہت ضروری مضمون ہے جی، بدگمانی اور اس کا علاج زبردست کتاب ہے حضرت والا کی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے شیخ ثانی انہوں نے ایک بات لکھی ہے آج کل ایک طبقہ امت میں ایسا پیدا ہو گیا ہے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ جو لوگوں لوگوں میں جو اسلام کے نام نہاد مفکرین خود ساختہ مفسرین تجدد پسند مصنفین کا گمراہ کن لٹریچر پڑھ کر سچے اہل اللہ خود دین اور علماء ربانی سے متنفر بدگمان ہیں ان کو سوشل میڈیا والے اچھے لگ رہے ہیں یوٹیوب پہ آنے والے اور جو سچے بادشرہ لوگ ہیں برے لگ رہے ہیں عجیب بات ہے ہم تو سچے نہیں ان کے غلام ہیں اور سچوں کا اعتماد ضرور ہے اللہ کا شکر ہے اس فقیر کے اوپر جس کی وجہ سے ان کی فیوز و برکات سے محروم ہو کر دین کے صاف پانی سے اور دین کی حقیقت سے نا آشنا اور محروم ہے سبحان اللہ کیا زبردست بات ہے اگر ہم ان سے بس صحیح ہے جزاک اللہ آپ اتنی وہ کرتے ہیں اللہ کو جزاک خیر دیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ سب دین کے لیے کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی میری بات نہیں کہ کمال کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ دین کی بات اتنے بڑے اللہ والوں کی باتیں بیان ہو رہی ہیں آپ کے گھر سے ایک آدمی سب سے زیادہ فرماتے ہیں تم خود ہی سن رہے ہو <laughs> میں خود ہی سن رہا ہوں مجھے خود فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آج کل اتنے زیادہ یہ بڑھ گئے یوٹیوب والے فیس بک والے داڑھی کے نام پر آ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں واقعی اس سے پھر یہ انسان کا خیال آ سکتا ہے کہ ہمارے اللہ ہمارے بزرگان بھی ان کی استقامت دیکھیں ان کا کل حضرت کا بیان ہوا ساٹھ سال کی عمر میں ماشاء اللہ عصر کی نماز ہنستے ہیں پڑھی تنویر صاحب بھی گئے تھے اور پھر ایک مدرسے میں پندرہ منٹ کا بیان ہوا پھر اثر صاحب کا پندرہ منٹ کا بیس منٹ پچیس منٹ کا بیان ہوا پھر چائے بھی پی برکت اتنی دیکھے اثر سے عشاء تک اثر کہاں پڑی مغرب کہاں پڑی مغرب کے بعد اتنے دو بیان ہو گئے مغرب کے بعد ایک بیان مسجد میں اثر صاحب کی حضرت اثر صاحب جہاں کاتم علیہ والے خلیفہ ہیں پھر ان کے اندر مدرسے میں آ کے ماشاء اللہ دعا بھی کروائی پھر وہاں چائے بھی پی کیونکہ چائے انہوں نے انتظام کیا تھا پیر بھائی آپس میں آپس میں محبت کا تعلق ہے چائے بھی پی بسکٹ بھی کھائے پھر وہاں سے چلے بیس پچیس منٹ کا راستہ پھر ایک مسجد میں آئے تھے وہاں بیان ہوا کا دس بجے آٹھ ساڑھے سات بجے عشاء تھی دس بجے کے قریب بیان ختم ہوا اور بہت درد بھرا بیان تھا بہت رو رہے تھے مجھے تو بہت فائدہ ہوا اب آواز ٹھیک ہو گئی ماشاء اللہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو بتا دیا کر لیں مشورہ کر لیا کریں تاکہ آواز صحیح پہنچ جائے تو اب بتائیے یہ مجاہدات اللہ والے کر رہے ہیں ہم ان سے بدگمان ہو جائیں تو اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں زبردست یعنی سوشل میڈیا کے لوگوں سے ہم متاثر ہو کر سچے اہل اللہ خدام دین اور علماء ربانی سے متنفر اور بدگمان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے فیوز و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ والوں کے فیوز جانوروں پہ پوری دنیا میں پڑے ہوتے ہیں حاجی عبد الوہا صاحب انتقال فرما گئے ان کے فیوز و برکات تھے عارف بلّہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ایک بس ایک برکات ملتی رہتی ہے جب اللہ والے زندہ ہوتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ انتقال فرما گئے ایک برکتیں ملتی رہتی ہیں تو ان سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور یہ فرما محروم ہو کر دین کے آب صاف صاف پانی کی سے محروم ہو جاتے ہیں اور دین کی حقیقت سے ناشنا محروم ہو جاتے ہیں تو حضرت فرما رہے ہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ثانی قلندر زمانہ پیش نظر باز جو ہے اس خاص زاویہ نگاہ سے بدگمانی کے نقصانات پر متنبع کیا گیا ہے اکابر کے اشادات اور علوم و معارف کو پیش کیا گیا ہے جو آفتاب آمد دلیل آفتاب کا مستاق بن کر اہل باطل کے اعتراضات کا بہترین جواب ہے اور یہ بڑی اچھی جملہ لکھا ہے میر کی اردو بھی بڑی زبردست تھی اور ان کی شکر آمیز زہریلی نشریات کا تریاک ہے <laughs> میٹھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے مگر زہریلی نشریات کا تریاک ہے یعنی اس کے اوپر تریاک کیا کہتے ہیں دوائی ہے اس کے مطالعے سے انشاءاللہ بدگمانی کے مرض سے نجات اہل اللہ سے حسن زن اور محبت پیدا ہوگی یہ بعض سعید سندی مرشید مولائی حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دونوں کا عالیہ کا اکیس جماعتی چودہ سو گیارہ ہجری بمطابق دس دسمبر انیس سو نوے عیسوی بروز دو شمبہ بعد مغرب خان کا امدادی شفیہ گلشن اقبال کراچی میں مجلس نہیں منکر کے ہفتہ واری اجتماع میں بیان فرمایا تھا جس کو ٹیپ سے نقل و مرتب کر کے حضرت والا کی نظر ثانی کے بعد تباہ کیا جا رہا ہے آخر میں یہ حضرت علی صاحب ضرور لکھتے تھے اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے آمین یار بڑا زبردست واز ہے الحمد للہ وقفا وسلام وسلم فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکذب الحدیث وقال علیہ صلاحت والسلام ظنو بالمؤمنین خیرہ ایک بخاری شریف کی پہلی روایت دوسری تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو اس حدیث کی شرح میں علماء ربانی فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر ننانوے دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو زن کا تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن زن کے اس ایک کو اختیار کر لو نائنٹی نائن ہمیں دلائل ملنا بدگمانی کے مگر ایک رستہ زن کا نظر آئے شاید یہ بات ہے شاید یہ بات ہے حضرت فرماتے ستر دلیلیں دے لو نائنٹی دلیلیں دے نائنٹی نائن دلیلیں دے لو کیونکہ اس کی وجہ لکھی ہے شابدو غنی صاحب پھول پوی رحمۃ اللہ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے مقدمہ دائر فرمائیں گے پوچھیں گے بھائی بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے یعنی اچھا گمان کر لیا تو ثواب مل گیا بدگمانی کر لیا تو گناہ مل گیا اور اس کا دلیل بھی نہیں ہے بلا وجہ بدگمانی کی حسن زن پر بغیر دلیل کا ثواب ملتا ہے کیونکہ امر ہے ظنو خیرہ لہٰذا مقدمے میں جان پھنسانا بیوقوفی حماقت نادانی ہے اور حضرت حسکر فرماتے تھے احمد ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب دینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لے لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو مت پھنساؤ حکیم الامت اللہ فرماتے ہیں اعتراض کا دو ہی منشا ہوتا ہے قلت محبت یا قلت علم یعنی اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے یا تو اس کے اندر محبت ہی کمی جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر یا پھر نہایت درجے کا جاہل ہوتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے فرمایا ہماری خانقاہ میں یعنی اللہ والوں کے پاس خانقاہ سے مراد جہاں نفس کی اصلاح ہوتی ہے دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا تو انتہائی درجے کا فقی ہو میرے ہر عمل کو سمجھ جائے یہاں فقہ کا کون سا قانون لاگو ہو سکتا ہے یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے اگر اس میں نہ محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے ایسے لوگ پھر محروم ہی رہتے ہیں بس دینی خدام پر اعتراض ان کے فیوز و برکات سے محرومی کے دو ہی سبب ہیں کیا محبت کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے دیکھیے تھانہ بھون کا قصبہ چھوٹا سا جہاں اپنے زمانے کا مجدد موجود حضرت غلیب حمایت ہے کہ تھانہ بھون کی خانقاہ کتنی چھوٹی سی میں نے دو تین باتیں لکھنی مجھے بڑا فائدہ ہوا کل کے ایشیا کے بیان سے اخلاص ہونا چاہیے بڑی جگہ ضروری نہیں کہ بڑا مدرسہ ہو ایک دم ہی خانقاہ بن جائے ایک دم بڑا مدرسہ ایک دم بڑی مسجد بن جائے اخلاص ہونا چاہیے انار کے درخت کی شروع ہوا یہ بات کل پتہ چلی حضرت صاحب نے بتائی چار آنے پہلے ایک شخص نے دارال دیوبند کے لیے چار آنے دیے تھے اس چار آنے کا صدقہ جاریہ دیکھیے سب سے پہلے جس نے پیسہ لگایا چار آنے دیے تھے اس کا صدقہ جاریہ دیکھیے اخلاص تھا نا ہمارا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کے اندر دیکھیے تھانہ بہن جیسا قصبہ جہاں اپنا زمانے کا مجدد موجود جب دور دور سے بڑے بڑے علماء بزرگ آتے تھے تو قریب کے رہنے والے قصبے کے بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے بھائی ان لوگوں کو کیا ہو گیا کلکتہ مدارس بمبئی سے اعظم گڑھ سے جون پور چلے آ رہے ہیں کیسے بیوقوف لوگ ہیں ہمیں تو کوئی خاص بات بڑے میہ میں نظر نہیں آتی لہٰذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے اور قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی محروم رہ گئے آ مجھے بھی اللہ توفیق دے حضرت شاہ فیروز صاحب کو تمہاری قریب ہیں قریب رہ کے ہمیں محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا تو دیتے ہیں کہ ہم جوہر میں رہ رہے ہیں اور شیخ کے قریب ہیں پڑوسی ہیں مگر اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ سے شخص نے کہا حاجی صاحب آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں پھر ان علماء کو کیا ہو گیا ہے مولانا گنگوہی جیسا عالم مولانا قاسم نانوتی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا مجھے تو اس بات پر سخت تعجب صدمہ اور تعجب ہے یہ علماء آپ سے کیوں بیت ہو گئے اب حاجی صاحب کا جواب سنیے فرمایا جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھ کو تعجب ہے یہ علماء علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھ جیسے کہ ہاتھ پر کیوں بیٹھ ہو گئے یہ حاجی صاحب کا کمال توازو تھا لیکن یہ بدگمانی اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا برعکس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانوتی کو دیا اسلحہ کے لیے اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ رہ گیا ہوگا تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی بلکہ وہاں دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھیے کتنا ادب کیا ہمارے بزرگوں نے اصل میں دو تین ابھی خط کے جواب دے رہا تھا اس میں کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا حیدرآباد کے بیان پہ تو انہوں نے سن بھی لیا پہلا وہ نئے لوگ ہیں تو اس لیے پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں مجھے بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے فرمایا اللہ اللہ کیا ادب تھا نفس کی نسبت شیخ کی طرف نہیں کی اپنی سمجھ کی طرف کر دی اے خدا جوئین توفیق کے ادب معرومی اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں بے ادب محروم فضل رب کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے لہذا بے ادبوں کی صحبت سے ہی بچنا چاہیے کوئی شخص کتنا ہی عقل مند ہو لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے تو اس کے اندر بھی بے ادبی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے مگر جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ادب وغیرہ کچھ پتہ نہیں ہوتا ان پہ سختی نہیں کرنی چاہیے دستخان پیر رکھ دیا نہیں رکھنا چاہیے ہمارے حضرت دیتے یا وہ پھیلا دیے چاول کے دانے پھیلا دیے چھوٹے بچے یا کوئی جو ہے بڑا بچہ بھی ہے تو بچوں کو ابھی اتنا پتہ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے ان پہ سختی نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے جس قوم نے یا جس طبقے نے اکابر پر اعتراضات کیے ایسے لوگوں کے لٹریچر سے ایسے لوگوں کی صحبت سے بہت بچنا چاہیے ورنہ وہ جراثیم اس کے اندر بھی آ جائیں گے اور یہ راستہ سارا اکابر کے اعتماد پر چلنے کا ہے شیخ الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کا بہت اکابر اولی اللہ میں سے بڑے علماء میں سے بھی ہیں ایک مرتبہ شیطان نے ان سے کہا مولانا صاحب کیا میری بخشش نہیں ہوگی آپ نے فرمایا تیری بخشش کیسے ہوگی تو تو جہنمی ہے مردود ہے اس نے کہا اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں شیطان سے بات چل رہی ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی فرمایا اچھا پڑھ پڑھ کی سایہ بخشش ہوگی اس نے کہا اللہ نے فرمایا و رحمتی وسیع کل شہی میری رحمت ہر شہ پر وسیع ہے تو کیا میں شہ نہیں ہوں میں بھی تو کوئی چیز ہوں اگر چاہے چیز ہوں تو رحمت مجھ پر بھی وسیع ہو جائے گی بس میں بھی بخش دیا جاؤں گا شیخ نے فرمایا تو جہنمی ہے تو جہنمی ہے لیکن تج سے بحث نہیں کروں گا اپنے مریدین کو حکم فرمایا شیطان سے کبھی بحث نہ کرنا کیونکہ اگر شیطان سے بحث کرنا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں فرماتے بلکہ حکم ہوتا ہے جب شیطان وسوسہ ڈالے اس کو لپٹ کر پٹک دینا تم بھی دلائل کے ساتھ اس سے بحث مناظرہ وغیرہ کرنا اس کے وسوسوں کا جواب دینا لیکن اللہ فرماتے ہیں بس تم اعوذ بلّہ پڑھ لو میری پناہ مانگو کیونکہ وسوسا شیطان ڈالتا ہے جب آؤز بلّہ من شیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا فوراً بھاگ جائے گا اللہ کی پناہ میں آ گئے نا ہم لوگ میری پناہ مانگو کہ اللہ اس شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب فرما اس بات کو محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ نے مرکان مشکات میں بہت عمدہ سمجھایا ہے یہ بہت بڑے عالم تھے محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر جنت المولا میں ہرات کے رہنے والے تھے حضرت فرماتے تھے ہرات کے رہنے والے تھے اور انہوں نے مدینہ جو ہے کہاں ہجرت کر لی تھی یاد آ رہا ذہن سے نکل گیا بہرحال تو ہجرت کی تھی انہوں نے دین کے لیے اللہ نے ان سے بہت زبردست کام کیا بہت بڑے عالم تھے اور جنت المولا میں مدفن ہے انہوں نے مشکا شریف کی شرح لکھی ہے فرمایا انہوں نے کہ شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو بڑے لوگوں کے بنگلوں میں رہتا ہے دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کا کتا بھی بڑا ہوتا ہے بھیڑیا نسل کا فورن کنٹری سے منگواتے ہیں کارنر کا اگر پلاٹ ہے تو کتا بھی فورنر کا ہوتا ہے ہمارے سندھ مروشن صاحب نے کتا پالا ہوا صرف بولتے ہیں ہم نے بھائی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے بھائی حفاظت کے لیے کیسے آپ نے رکھا ہوا ہے آپ نے تو اپنے شوق کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے غلام بنے رہتے ہیں اللہ والوں کی غلامی میں وہ آتا ہے اور جو ہے کتے کا غلام بننے بڑے فائدے مند ہم آپ کو محسوس کرتا ہوں جب کسی کو دیکھتا ہے یہ بنگلہ میں آنا چاہ رہا ہے تو بھوکنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زور سے بھوکتا ہے کہ قبض کشا گولی کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا قبض ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جن کو قبض ہو <laughs> اس کا قبض ٹوٹ جاتا ہے آنے والا پہ گھنٹی بجاتا ہے اور مالک مکان سے کہتا ہے صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مگر آپ کے کتے نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اس کو خاموش کیجیے تو کتے کا مالک کوئی خاص لفظ خصوصی کوڈ استعمال کرتا ہے جس سے وہ دم دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے تو محدث سے عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا کتا ہے گیٹ آؤٹ کیا ہوا اللہ کے دربار سے باہر مردود کیا ہوا ہے جب دنیا کے بڑے لوگ بڑے کتے پالتے ہیں تو اللہ میاں تو سب سے بڑے ہیں ان کا کتا بھی سب سے بڑا ہے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے اگر اس سے لڑو گے چپ کرنا چاہو گے تو اور بھونکے گا جیسے کتے اور بھونکتے ہیں اور بھونکتے ہیں اگر کوئی ڈانٹنا شروع کر دے خاموش کرنا چاہے تو شیتانی تو یہ کتے اور بھونکنا شروع حضرت فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ یہ بیان سن رہا تھا فرمایا تھا کہ بتایا بھائی کہ کتے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کسی نے پوچھا کہ بھائی کوئی بات چل رہی تھی تو حضرت فرمایا میں نے ان کو اس لحاظ سے بتایا یعنی سیاست کے لحاظ سے کہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں کتے کہ اپنوں سے بھی جو ہے بھوکنے اپنے اوپر ہی بھوکنے اپنے لوگوں پہ ہی بھوکنے لگتے ہیں تو وہ سمجھ گئے اوکے اوکے ہم نے سمجھ گیا <laughs> اس کے ویسے بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شاید اللہ نے منع کیا کتے کو پالنے سے اس طرح مگر جب انہوں نے کہا بھائی اپنے لوگوں پہ بھونکتے ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں کتے لوگ تو اس کو فوراً سمجھ میں آ گئی وکیل صاحب تھے کوئی وہ جس گلی میں اسی کی نسل کا کوئی اسی کے برادری کا کتا آ جائے گا دوسرا کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتا ہے اس کو یہ کسی قابو میں نہیں آ سکتا جب تک وہ باللہ امین الشیطان رجیم نہ پڑھ لیں لہٰذا اللہ سے کہو تو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو حکم دے دیتے ہیں اس کی برکت سے پھر شیطان اس پر قابو نہیں پاتا اس لیے اللہ پاک نے خود اپنی ذات پاک سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا سہان اللہ بہرحال عرض کرنا تھا حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی جو مجالس ہوتی ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بزرگوں کی باتیں بیان ہوتی ہیں یہاں پر اور حضرت فرماتے تھے کہ اس میں جو ہے اگر انسان اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھے گا تو انشاءاللہ شاء بہت زبردست فائدہ ہوگا میں بھی اپنی اصلاح کی نیت سے ابھی حضرت کو میسج بھی کیا ہے دعا کے لیے حضرت دعا بھی فرماتے ماشاء اللہ تو فرمایا حکیم الامت خانوی رحمۃ نے فرمایا شیخ محی الدین ابن عربی رحمتوں نے لکھا ہے نے تو کسی مسئلہ سے شیطان کو جواب نہیں دیا غالباً اس وقت اپنے مریدین کو ادب سکھانا تھا ان کی تربیت کے لیے وہی مناسب تھا لیکن فرمایا شیخ الدین ابن عربی رحمت اللہ کی برکت سے میری سمجھ میں اس کا جواب آ گیا یہ نہیں کہا میرا کمال ہے اگر کوئی غیر تربیت یافتہ خوش ملا ہوتا تو کہتا دیکھو بھائی شیخ ابن عربی کا جواب نہیں آیا میرا کمال ہے کہ مجھے جواب آ گیا لیکن ہمارے بزرگوں کا کمال ہے اپنے نفس کو مٹایا ہے میں شیخ ابن عربی کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں اس کا جواب ڈالا اور وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت شیطان پر بھی وسیع ہے لیکن کیسے ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے اگر کوئی شخص کسی کو سو جوتے مارنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن نائنٹی ایٹ مار دی اس نے اٹھانوے مار کر دو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس کا کرم اور مہربانی اس کی رحمت ہے یا نہیں حکیم عرمت ہیں اللہ شیطان کو جہنم میں جتنا عذاب دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ قادر ہے یا نہیں ظاہر قادر ہے کیونکہ اس کی قدرت اور طاقت لامحدود لامتناہی ہے پر جتنا عذاب شیطان کو دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے اگر وہ قدرت اللہ ظاہر کرتے تو اس کو عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا پر جتنی قدرت عذاب دینے کی ہے اتنا عذاب نہ دینا یہ بھی تو رحمت ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ یعنی اس کو سو ڈنڈے لگ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نائنٹی ایٹ لگائیں گے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس طرح شیطان بھی اللہ کی رحمت شیطان پر بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے سبحان اللہ کیا علوم ہے ہمارے اکابر کے دیکھیں یہ بند ہے نا دروازہ تاکہ کوئی خاتون یہاں نہ آ جائے نوکی لگا دیں اس کو جب کوئی مرد کیا علوم ہے ہمارے اکابر کے ملائے کا آبائی فجنی بمثلہم ایک صاحب نے کہا ایک شخص مومن ہے دیکھیے کتنی پیاری بات ہے لیکن کہیں جا رہا ہے ہمارے اظہر بھائی کے بھائی کا انتقال ہو گیا کہیں جا رہا تھا اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا اسی وقت روح نکل گئی کلمہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں تو کیا اس کا خاتمہ کلمے پر ہوگا حکیم الامت کا جواب سنیے تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرمایا آپ لوگ ایک گھنٹے سے میری مجلس سن رہے ہیں اور میری باتیں سن رہے ہیں کیا اس وقت آپ لوگ کلمے کا بیت کر رہے ہیں یا میری باتیں سن رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم لوگ تو آپ کی باتیں سن رہے ہیں فرمایا اس وقت آپ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں سب نے کہا بے شک مسلمان ہے فرمایا ایسے ہی وہ شخص جو مسلمان ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکا ٹافی نہیں ہے چلو بعد میں ابھی بیٹھ جائیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکا تو مسلمان ہی مرے گا جب تک اسلام کے خلاف منہ سے کوئی کلمہ نہ نکال لیں اسلام باقی رہتا ہے جب تک اسلام کے خلاف کوئی کلمہ منہ سے نہ نکالے ہاں کلمے کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی مثلا اس نے کہہ دیا بھائی اللہ کا وجود ہی نہیں ناؤز بلّہ اور ایکسیڈنٹ یا ہارٹ فیل ہونے سے اچانک مر گیا اور وہ کفر پر مرا لیکن اگر کوئی کلمہ کفر اگر کوئی کلمہ خلاف ایمان اسلام نہیں نکلتا تو حالت اسلام ہی میں مرے گا ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا میرے میں کفر کے وسو سے آتے ہیں ایسے ایسے وسو سے آتے ہیں میں ہندو ہو جاؤں عیسائی ہو جاؤں کرسچن ہو جاؤں یہودی ہو جاؤں جن کو بڑے مزے میں عجیب عجیب کافرانہ خیال آتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تو اپنے ایمان پر ہی شبہ ہے حضرت نے اس کو لکھا جب آپ کو کفر کے وسوسے آتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے دکھ پہنچتا ہے اس نے کہا دل کو سخت صدمہ ہوتا ہے فرمایا پھر آپ پکے مسلمان ہیں ان مسوسوں پر دل کا دکھنا کڑنا اور صدمہ ہونا دلیل ہے آپ کے ایمان کی دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر پر صدمہ افسوس نہیں ہوا اگر افسوس ہو تو اپنے کفر پر قائم ہی کیوں رہے کافر کو اپنے کفر پر کبھی وسوسہ نہیں آتا لہذا ان مسوسوں سے آپ کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے ہمارے ذمے بس اتنا ہے کہ برے وساوس کو برا سمجھیں مساوس کا آنا برا نہیں لانا برا ہے جیسے اب سپر ہائی وے بن گیا زبردست بن گیا حیدرآباد ہائی وے دو گھنٹے میں سفر ہوتا ہے صاحب سامنے آپ لوگوں کے سامنے فرمایا تھا ہمارا اب تو ہر ہفتے جائے گا وہ ہائی وے بن جائے گا ایک شہزادہ اس پہ جا رہا تھا شہزادہ جا رہا ہے پرنس جا رہا ہے سپر ہائی وے پہ کراچی ہائی وے پہ اس کی منزل حیدرآباد ہے ساتھ ہی گدا گاڑی بھی جا رہی ہے ایک کتا بھی بھوکتا ہوا جا رہا ہے تو بتائیے کیا ایک کتے اور گدے کا ہونا اس شہزادے اور پرنس کے سفر میں کچھ نقصان دہ ہوگا سپر پر اگر بادشاہوں کے ساتھ کتے اور بھنگی اور جمادار چل سکتے ہیں تو مومن کا قلب بھی شاہراہ وہ مثل شہزادے کے اللہ کی طرف جا رہا ہے اس میں اگر وسوسے آتے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں بلکہ ان وسوسوں کو معرفت کا ذریعہ بنا لیجیے سبحان اللہ حاجی امداد اللہ ماجی مکی عارف سے اللہ کو پہچاننے والے تھے فرماتے ہیں جب وسوسوں کا خیرات کا ہجوم ہوتا ہے تو کہو کہ واہ کیا شان ہے اللہ آپ کی ڈیڑھ چھٹانک کے دل میں آپ نے خیالات کا سمندر بھر دیا کی ماڑی کا سمندر بھرا ہوا ہے کلپٹن بھی ہے کشمیر کی پہاڑیاں بھی گھسی ہوئی ہیں سارا عالم ایک ذرا سے دل میں سمایا ہوا ہے ایک چھوٹی سی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے فرمایا یہ خیالات کا ہجوم شیطان نے ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ معرفت ذریعہ پر بنا لیا تو پھر شیطان ہاتھ ملتا ہے افسوس کرتا ہے ارے بھائی اس نے تو میرے مساوس کو بھی معرفت بنا لیا یہ تو ایسا عاشق معلوم ہوتا ہے جس نے عالم روزگار کو آسا بنا دیا جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا اس طرح وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنا لیجیے یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جعل وساویسا قلبی خشیت و ذکر اے اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے یعنی دل کے خیالات جو آ رہے ہیں اس میں اس کی جگہ آپ کا خوف آ جائے اور آپ کی یاد آ جائے مشکات شریف کی ایک اور روایت ہے الحمد للہ رد امرہ وسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو یہ دعا پڑھ لیں اے اللہ آپ کا شکر ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف وسوسے تک محدود کر دیا اس سے زیادہ طاقت نہیں دی ورنہ مان لیجیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سن رہے ہیں شیطان آتا اٹھا کے سب کو وہ جوہر والے سنیما بٹھا دیتا <laughs> یا کسی بھی سنیما میں لے جاتا تو بڑی مشکل میں جان پھنس جاتی لوگ کہتے بھائی ہم تو گئے تھے خانقاہ میں اللہ کی بات سننے وہاں شیطان کا ایک لشکر آیا اور سب کو اٹھا اٹھا کر B C R cinema house میں بٹھا دیا شیطان کو یہ طاقت ہوتی تو بتائیے ہم کتنی مشکل میں پھنس جاتے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شکر شکر ادا کرو الحمد للہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں عربی میں یاد رہے تو سبحان اللہ ورنہ اردو ہی میں پڑھ لیجئے اے اللہ آپ کا شکر ہے جس نے شیطان کے قید کو اس کی طاقت کو صرف خیالات تک وسوسہ ڈالنے تک محدود کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سکھایا شکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے بس وسوسے کو ذریعہ قرب اور معرفت بنا دیا کہ شکر ہے سے خیالات اور وسو سے ڈال سکتا ہے تم کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا گندا تقاضا دل میں پیدا ہوا آپ اس پر عمل نہ کریں بالکل آپ کا دفوا قائم ہے کسی کا روزہ ہے جون کا مہینہ ہے شدید پیاس لگ رہی ہے بار بار دل چاہتا ہے پانی پی لوں مگر نہیں پیتا روزہ اس کا ہے یا نہیں کیا پانی پینے کے وسوسوں سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا پانی پینے کے لاکھ تقاضے ہوتے ہیں جب تک پیے گا نہیں روزہ اس کا قائم رہے گا بلکہ اس کو ڈبل اجر ملے گا تقاضے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر ملے گا پیاس کی وجہ سے چونکہ اس کو پیاس لگ رہی ہے اسی طرح گناہ کے لاکھ وسو سے آئے جب تک گناہ نہیں کرے گا یہ شخص بالکل متقی ہے بہت سے لوگ وسوسے آتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں کرنا نہیں ہے ہمت کر کے مقابلہ کرنا ہے گنا کرنا نہیں ہے وسوسے سے تقوی میں ہرگز نقصان نہیں آئے گا سبحان اللہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے علوم ہے فجنی مسلم لہذا گناہوں کے تقاضوں پر آپ عمل نہ کریں لاکھ تقاضے ہوں تو آپ کا تقوی بالکل ٹھیک ہے دیکھیے اس وقت بھی سب کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ فضلہ بھرا ہوا ہے ہے نا ابھی ایکس رے کرا لیجئے تو نظر بھی آ جائے گا لیکن جب تک گندگی باہر نہ نکلے آپ کا وضو ہے اس طرح دل میں گندے خیالات آئیں تو اس میں مشغول ہی نہ ہو اس پر عمل نہ ہو بس آپ کا تقوا قائم ہے دین کتنا آسان ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں دین تو بہت آسان ہے ہم خود اس کو مشکل کرتے ہیں میں عرض کرتا ہوں جس شیطان جس شخص نے بھی شیطان کے وسوسوں کا جواب دیا پاگل ہو گیا ایک وسوسے کا جواب دیا دوسرے وسوسے دو تین لوگوں کے خط آ رہے ہیں تعلق میں ہیں پوری رات وسوسوں کا شکار رہتے ہیں تین بجے تک جاگ رہے ہیں پھر فجر کیسے پڑیں گے ایک بجے تک جاگ رہے ہیں ایک کا جواب دے دوسرے اب رات بھر بیٹھے وسوسوں کا جواب دے رہے ہیں بتائیے کیا ہوگا دماغ خراب ہو گئے آسان طریقہ ہے اس کا جواب ہی مت دیں بس یہی کہ اللہ آپ کا شکر ہے تو نے اس کا اختیار وسو سے ڈالنے تک ہی رکھا ہے بزرگوں کے پاس آئیے جائیے حضرت والا رہتے کتنے عرصے تک وسو سے آتے رہے تنویر صاحب کو بھی سوتے سوتے وسو سے آتے <laughs> ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ سبحان اور ایک بہت پیاری بات ہے بزرگوں کے پاس آئیے جائیے ان کی صحبتوں کی برکت سے اللہ ابلیس کے تمام مکر و قید کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اہل اللہ اس میں ہادی کے مظہر ہیں اس میں ہادی کی تجلی ان پر ہوتی ہے یعنی اللہ ہدایت دینے والے ہیں اور ہدایت کے مظہر یعنی اللہ والے ہدایت کے چراغ ہیں تو جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی ہدایت کی تجلی پڑ جاتی ہے جس سے ہمیں بھی ہدایت ہو جائے گی اور ابلیس اللہ کے اس میں مزل کا مظہر ہے یعنی گمراہ کی تجلی اس کے اوپر گمراہ کے گمراہ کی تجلی ہے اس کے اوپر تجلی تو نہیں کہیں گے گمراہ کا ظہور ہو رہا ہے گمراہ کی وہ اس کے تو گمراہ لوگوں سے بھاگی اور اللہ کے خاص بندوں کی صحبت میں رہیے جو بزرگان دین کی صحبت یافتہ ہیں اس میں مزل کے مقابلے میں اس میں ہادی کے سائے میں آ جائیے جس شخص کو دیکھو اس نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی چاہے مطالعہ اس کا بہت وسیع ہو یہ بھی بس صحیح ہے ہو ہو جائے جائے گا گا دیکھو ہاں آپ کر کر دیں نا میں وہ والا پنکھا ہلکا سے چلا دیں جزاک اللہ آ کے خواتین کو مائک پہ بولنے کا بہت شوق ہو گیا امید بجانے بول رہی ہیں یہاں پہ اس کی آواز بھی ہاری عورتوں کی تو آواز کا ہی پردہ ہے جس میں ایک جگہ بتایا تھا وہ عورتوں کی یعنی دینی تقریب ہو رہی تھی اور اس میں باہر تک آواز جا رہی ہے خواتین کی صحیح ہو گیا خاموشی میں جس شخص کو دیکھو اس نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی چاہے مطالعہ اس کا بہت وسیع ہو ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھی ہے میں نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعصب سے نہیں جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی سنا دیتا ہوں عمل پر تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے لیکن جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ سنا تو سکتے ہیں ان کا اخلاص اور للہیت شک و شبہ سے بالا تر ہے جیسے ہمارے بزرگان دین کچھ لوگوں کا نام لے کے بتا دیں ان کی صحبتوں میں مت جاؤ ان سے تعصب نہیں اگر وہ ہم سے ملنے آئیں گے تو ان کو چائے بھی پلائیں گے حضرت والا ہمارے شیخ کے پاس بہت بڑے گمراہ کے ہیڈ آئے اور حضرت فروزاد کے پاس حضرت ان کو چائے پلائی ان سے بات ہوئی ہنسی مذاق ہوا پھر دینی بات بھی ہوئی علماء کی باتیں بھی ہوئیں حضرت ان کو سمجھایا کہ ان کی گمراہ حکمت کے ساتھ حضرت ان کو سمجھایا تعصب کی وجہ سے نہیں اللہ والے اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گمراہ لوگوں سے بچ جائیں اس لیے نام بتانا پڑتا ہے کیونکہ فتوے ان کے بارے میں چھپے ہوئے ہیں جو ایسے گمراہ ہوں بالکل مشہور ہوں تو یہ غیبت بھی نہیں ہوتی اور اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جن لوگوں نے بزرگان دین کی صحبتیں نہیں اٹھائیں صحبت یافتہ نہیں ہیں تربیت یافتہ بھی نہیں ہے جو مربع نہیں بنے ان کو اگر اپنا مربی بناؤ گے تو بس فتنے مبتلا ہو جاؤ گے اس لیے ہر ایک کی کتابیں مت پڑھیں مولانا اشرف علی صاحب ثانی رحمۃ اللہ حکیم الامت تھے فرماتے ہیں اپنے بزرگوں سے پوچھ کر پڑھو کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں کون سی نہ پڑھیں یہ حکیم یا عارف بلّہ شیخ العم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں بدگمانی اس کا علاج اسی طرح بہت سے لوگ ویب سائٹس پہلے تو کتابیں آتی تھیں ویب سائٹس گھسے رہتے ہیں اس بزرگ کا بیان سن لیا اس کا سن لیا اس کا سن لیا ہمارے بزرگوں اس پر اعتماد ہی نہیں آپ اس کا بیان نہیں سن ہیں آپ بتائیے پھر گمراہ نہیں ہوں گے پھر اپنا شیخ اچھا لگے گا آپ کو پھر سوشل میڈیا والے اچھے لگیں گے کیونکہ وہ حضرت اور اتنی زبردست بات میں اس کی توجہ نہیں ہوتی ہماری باقی یہ تصویریں اتنی عام ہو گئی حضرت نے کل بیانی تصویروں کے بارے میں شروع کیا آج کل ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ہماری مزدورات مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں فرمایا کہ بہت زبردست بات ہے کتنا ہی بڑا کوئی آ رہا ہو ٹی وی کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور اس کی داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے ماشاء چہرہ بھی نورانی مگر نامحرم عورتیں تو اس کو دیکھ رہی ہیں نا کل میناتی نامحرم خواتین تو ان کو دیکھ رہی ہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے ویڈیو بنا کے اس کے اوپر بھی اس کو بھی گناہ مل رہا ہے یہ حضرت نے عجیب بات فرمائی اگر ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کو عورتیں بھی تو دیکھتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی <laughs> ان سے عورتوں سے کہیں میری ویڈیو بند نیچے مینیمائز کر کے سے میری آڈیو سن لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی آپ بتائیے آپ کو اور پھر حضرت نے بہت زبردست میں نے دو بہت سے لوگوں کو بتایا حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی آپ جب سفید داڑھی والے کو دیکھ سکتی ہیں تو یو ٹیوب پہ کالی داڑھی والے کیوں نہیں دیکھ سکتی جب اس کو دیکھ سکتی ہیں تو دیور کو کیوں نہیں دیکھ سکتی دیور تو موت ہے ہمیشہ گھر میں رہتا ہے وہ تو بھابھی موت ہو گئی جب اس کو دیکھ سکتی ہیں تو باہر چلنے پھرنے والے مردوں کو نہیں دیکھ سکتی پھر تو اس طرح آنکھوں کا ذنا ہوتا رہے گا عورتوں کو اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے تصویروں والی ویڈیوز دیکھنی بھی نہیں چاہیے ان کا بیان بھی مت سنیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیان سننے کی جو ہمارے بزرگوں میں مال موجود ہے آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں نے پورا دین پیش کیا ہے الحمد کامل دین پیش کیا ہے مسجدوں میں تو چار باتیں بیان ہوں گی تاکہ جو ان چار باتوں سے بچ جاتا ہے اس کو پورے دین پہ چلنا اس کے دل میں نور آتا ہے اس کے دل میں نور آتا ہے تو باقی دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر خود ہی پوچھتا ہے وہ سبحان اللہ فرمایا جن بزرگوں کی ان ان کی کی یہ بھی حکیم الامت کی تعلیمات ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں دیکھی جنہوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں تمام علماء جن کی تائید کرتے ہیں مثال کے طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ہے ان کی تفسیر معارف القرآن دیکھیے ایسے صحبت یافتہ بزرگوں کی تفسیر اور کتابیں دیکھیے ورنہ اگر کسی غیر تربیت یافتہ خود ساختہ مفسر کی تفسیر یا تصنیف دیکھی تو بس پھر سمجھ لو خطرے میں پڑ جاؤ گے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کبھی امبیا علیہ السلام پر گستاخ قلم اٹھ جائے گا کبھی صحابہ پر اٹھ جائے گا ایسی نئی چیزیں نکال دے گا قرآن کو دین کو جو میں نے سمجھا ہے کسی نے سمجھا ہی نہیں بیا قلم سب کی تنقید کر دے گا ایسے صاحب قلم قابل سر قلم ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ خاص نصیحت کی ہے جب تک معلوم نہ کر لو اس شخص کس شخص کا صحبت یافتہ ہے ہر اس کی صحبت میں مت بیٹھو نہ اس کی اور آج کل تو حضرت فرما رہے ہیں بہت سے لوگ اللہ والوں سے بیت ہو جاتے ہیں حضرت آج کل ایک عجیب بات فرما رہے ہیں اور خلیفت خلافت بھی پا گئے مگر بعد میں شیخ کا اس پر اعتماد نہیں رہا اب خلافت لیتا تھوڑی ہے شیخ میں خدا خلافت کی برکت ختم ہوتی ہیں حضرت عجیب باتیں فرما رہے ہیں آج کل کہ بھائی ہم نے تو دے دی تھی اب یہ کھیل تھوڑی ہے کہ لے لو خلافت دے دو لے لو اعلان لکھ کے لگا دیا بھائی جو تصویریں کھنچوائے گا جو بزرگوں کے طریقوں سے ہٹ جائے گا برکتیں ختم ہو جائیں گی خلافت کیا صرف کاغذ کا سرٹیفکیٹ رہے گا اس کے پاس تو فرمایا حضرت بہت اچھی بات صبح حضرت فرمایا وہ ہمیشہ فرما رہے ہیں حضرت تو ہم سب کو اس میں چوکنہ نہ جانا چاہیے کہ بس وہ خلیفہ جن پر میرا اعتماد ہے ان کی بات سنیں بس جن پر اب جو اس زمانے کے شاعر اولیا پہ جو چل رہے ہیں بس کہ کچھ لوگ ہیں انہیں تصویریں کھنچوانا شروع کر دیں بس خلافت مل گئی جہاں کے مرض میں ابتلا ہو گئے شیخ سے دور ہو گئے اور تصویریں کھنچوانے اب کہ ہمارے شیخ تو منع کرتے تھے اور کل حضرت نے بڑی زبردست بات فرمائی بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے کل کے بیان میں مدرسہ برابر میں وہ اس مدرسے میں مسئلہ ہی ہے <laughs> ان کے ہیڈ بھی آئے ہوئے تھے تو بہرحال تو حضرت نے بڑی زبردست فرمائی کہ اگر مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ زندہ ہوتے اور مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ زندہ ہوتے اور ایک اور نام لیا تھا یہ سب اکابر یہ زندہ ہوتے تو آپ تصویریں کھنچواتے ان کے جانے کے بعد آپ کو کیا یہ شغل آپ کو ہوا کہ آپ نے تصویریں وہ حضرت کہہ سکتے ہیں بات ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ بڑے حضرات ہیں ہمارے شیخ تو کابر ان کو مان رہے ہیں وہ بڑے ہیں اس زمانے کے ماشاء اللہ وہ وہ زندہ ہوتے تو کوئی یہ تصویریں کھنچواتا ان کے جانے کے بعد انہی کے فالوورز نے تصویریں کھنچوانا شروع کر دی ان کے بڑوں نے تو حضرت زبردست بات یہ حضرت فرمائی ماشاء اللہ میں بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں فرمایا کہ سبحان اللہ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ سوشل میڈیا میں پڑے جاتے ہیں ان کو ہم جیسے لوگوں کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی ہم تو اکابرین کی باتیں سناتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں تو سبحان اللہ تو اگر جو کسی شخص کا صحبت یافتہ ہے ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھو جو کسی کا صحبت یافتہ جب تک یہ معلوم نہ کر لو یہ شخص کس شخص کا صحبت یافتہ ہے ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھو نہ اس کی تصانیف پڑھو بظاہر وہ بیت بھی کرتا ہو اس سے پوچھ لو اس نے بھی کسی سے بیت کی ہے نہیں اس زمانے کے لحاظ سے اگر کسی سے بیت کرنا ہو تو اس کے اس کے شیخ سے ہی پوچھ لو کہ ہم اس سے بیت کریں کہ نہیں کریں اور اس کے اور اس وقت کی علماء سے پوچھ لی جائے مفتی کرام سے کسی کو اپنا بابا مربی بنایا ہے کہ نہیں اگر وہ کہتے ہیں میرا کوئی بابا نہیں ہے میں خود مادہ زاد بابا پیدا ہوا تو سمجھ لیے شخص کیسا شخص ہے اس لیے میں کہتا ہوں لاتا خزو بابا ملا بابا رہو اس کو ہرگز بابا مت بناؤ جس کا کوئی اگلا بابا نہ ہو کیونکہ خاندان سے اس کا رشتہ بالکل کٹا ہوا ہے جس لوٹے سے پانی پینا چاہتے ہو پہلے جھانک کر دیکھ لو اس کے اندر کیا ہے کیونکہ لوٹے میں جو کچھ ہوگا وہی ٹوٹنے سے آئے گا اگر صاف پانی ہے تو صاف آئے گا پانی میں گندگی ملی ہے تو ٹوٹنے سے بھی وہی گندگی آئے گی مسلم شریف میں آتا ہے حضرت ابن سرین رحمۃ قول منقول ہے ان حاضل علم دین الفن ضرو تاخون یہ علم دین ہے بس خوب تحقیق کر لو کہ تم کس شخص سے دین حاصل کر رہے ہو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے جس سے دین سیکھ رہے ہو اس نے کس سے سیکھا ہے السناد من الدین اسناد کے دین میں خاص اہمیت ہے بہت سے لوگ قریب رہتے ہیں مگر وہ دین شیخ سے نہیں سیکھتے ہیں اس میں صرف چار باتیں تو آ جاتی ہیں بھائی داڑھی رکھنا ٹخنے کھولنا نظر بچانا دل بچانا مگر وہ بھی نہیں ہوتی کامل نظر اور دل بچانے کی سو فیصد توفیق ہی نہیں ہوتی اس شخص کو اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے تو مگر وہ شیخ اس سے پورا دن نہیں سیکھتے صبر شکر توکل ظہت قناعت یہ شیخ سے سیکھنے کی چیزیں ہیں تو صحبت سے آتی ہیں فرمایا میرے شیخ شاہ عبد غنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے مصنوعی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے پڑھی انہوں نے حاجی امداد اللہ سے پڑھی اور الحمد للہ میں نے شاہ شہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھی دیکھیے صنعت دیکھنی پڑتی ہے نہیں اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ان کے استاد فلاں ان کے استاد فلاں اگر کسی سے نہیں سیکھا میں ذاتی مطالعے سے حاصل کیا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ترجمہ کرے گا جیسے کسی نے کتاب میں دیکھا نماز جو ہے ہلکے پڑھو تو اس نے تو لکھا تھا نماز یعنی ہلکی پڑھنی چاہیے مگر اس نے لکھا اس نے یہ پڑھا نماز ہل کے پڑھو لہٰذا پوری نماز میں وہ ہل رہا تھا حالانکہ لکھا تھا نماز ہلکی پڑھو پہلے زمانے چھوٹی یا کو لمبا کر کے بڑی یا لکھ دیتے تھے اس نے ہلکی کے بجائے اس نے پڑھ دیا ہل کے پڑھے تو جب نماز میں ہل رہے ہیں کسی استاد ہی نے بنایا اور کتاب دیکھ کے دین سیکھ لیا تو کتاب دیکھ کر دین سیکھنے والوں اور دین سکھانے والوں کو یہی حال ہوتا ہے خود بھی ہلیں گے آپ کو بھی ہلا دیں گے سہان اللہ واہ کر رہا تھا دوستوں بدگمانی بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بچیے بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے تھوڑا تیز کر دیں مطلب پنکھا گرمی لگ رہی دینی خدام سے بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے اس کی اب میں اور وضاحت کرتا ہوں معرومی فرماتے ہیں پانی میں کسی نے پانی کی ٹوٹنے میں کسی نے پخانہ لگا دیا اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر پینے لگا تو کہتا ہے او ہو بڑی بدبو ہے آج تو پانی میں کے ڈی اے نے دھوکہ دے دیا ہے ارے کے ڈی اے نے دھوکہ نہیں دیا آپ نے جو ٹوٹی میں پخانہ لگایا اس کی اس کی بدبو آ رہی ہے پانی تو صاف آ رہا ہے اسی طرح اپنی بدگمانی کی وجہ سے انسان کو دین کے خادم حقیر اور برے نظر آتے ہیں برائی ان میں نہیں ہے بلکہ خود اس میں ہے جو بدگمانی کر رہا ہے اس بدگمانی سے اللہ حق اس کو باطل نظر آ رہا ہے واقعی بات یہ ہے جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا اچھی چیز بری نظر آنے لگتی ہے حد ابو رضی اللہ فرماتے مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ کے چہرے مبارک میں سورج ہوا نظر آتا ہے اور ابو جہل کہتا تھا میں نے ایسی بری شکل دنیا میں نہیں دیکھی ناوزم اللہ حدب و حریر کے قلب مبارک پر اللہ کا خاص فضل تھا ان کی بصیرت صحیحہ کی وجہ سے ان کی بصارت بھی صحیح فیصلہ کر رہی تھی دل صحیح تھا نا تو ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں اور ابو جہل اس فضل الہی سے محروم تھا اس کی اندھی بصیرت کی وجہ سے اس کی بصارت بھی غلط فیصلہ کر رہی تھی اب دوسری وجہ سنیے ایک عورت نے اپنے بچے کا پوٹی کرا رہی تھی استنجا کرائی تھی عورتیں جو ہیں چھوٹے بچوں کا پخانہ حاصل ہوتی ہیں اتنے معلوم ہوا چاند نظر آ گئی ہے وہ بھی جلدی سے رمضان کا عید کا چاند ہوگا عید کے چاند پہ عورتوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے مہندی لگانی ہے ان کو معلوم ہو گیا چاند نظر آ گیا وہ بھی جلدی سے چاند لگانے دیکھنے لگی عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی انگلی کو ناک پر رکھ لیتی ہیں دوسری عورت سے اس نے کہا بہن نہیں جی، بہن اس دفعہ تو عید کا چاند بہت ہی سڑا ہوا نکلا ہے سخت بدبو آ رہی ہے اس نے کہا بیوقوف چاند میں بدبو نہیں تیری انگلی میں بدبو لگی ہے جس پر بچے کا پخانا لگا رہ گیا ہے تو اپنی انگلی دھو لے ان قصوں کو قصے مت سمجھیے یہ عبرت کی داستانیں ہیں ان سے سبق لیجیے ورنہ اہل اللہ کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا پھر ببانگے دوہل کہتا ہوں حق جس کو چراغ جس چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا ایسے ایسے بدگمانی کرنے والے مر گئے لیکن اللہ نے جس کو چمکانے کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی نہیں بجھا سکا جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے جو اس کو پھونک مار کر بجھانا چاہتا ہے خود اس کی ہی داڑھی جل جاتی ہے لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کا چراغ ضائع نہیں ہونے دیتے اس لیے ساری دنیا کی وہ پرواہ نہیں کرتے بس اولیاء اللہ کو ان کے خادموں کو ایک ہی غم ہوتا ہے آ اللہ مجھے بھی جو سن رہے ہیں جو سن رہی ہیں خواتین کو توفیق دے یہ غم مجھے بھی آ جائے کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں واہ واہ حضرت نے کل ایک بات فرمائی میں لکھ لی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے اللہ والوں کی ہزاروں سال سے آ رہے ہوتے ہیں مطلب اتنے عرصے سے کوئی ایک بیان ایسا دل پہ لگ جاتا ہے میں لکھ لی تو اس لیے اللہ والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں ان کی مجالے سے مستقل آتا جاتا رہے انسان اپنی سستی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے ملنا مت چھوڑے ان کے آنا جانا مت چھوڑے ہو سکتا ہے وہی وقت ہدایت کا ہو ہو سکتا ہے وہی وقت دل بدلنے کا ہو تو کل بات لکھنی حضرت فرمایا لوگ سمجھتے ہیں بس شیخ کے پاس آتے جاتے رہو اور اصلاح کراؤنی تسلی نصف فرض ہے اپنے حالات بتاتے نہیں شرم کے مارے چھپاتے رہتے ہیں وہ گناہ کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور پھر اسی حالت میں موت آ گئی اور حضرت نے بڑی زبردست فرمائی سنیے گا علیفہ صاحب اللہ والوں کے پاس گئے سروت صاحب کے پاس بیٹھے تعویذ لے لیا اب اچھی تنخواہ مل گئی جاب مل گئی حضرت نے کل بات فرمائی اللہ والوں سے اچھی جاب تو مل گئی مل جائے گی مگر گناہوں کی وجہ سے سکون نہیں ملے گا جاب تو مل گئی نا بچہ تو ہو گیا اور عدالت کے فیصلے ہو گئے اللہ علیہ مگر آپ نے گناہ تو نہیں چھوڑا اس سے سکون تو نہیں ملا پھر اللہ تعالیٰ نے میری یاد سے احراض کرے گا اس کی زندگی ترک کر دی جائے گی اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا پھر حضرت فرمایا ظاہر کا گناہ یا باطن کا گناہ دونوں گناہ شیخ سے چھڑوانے اصلاح کروانی چاہیے سکون نہیں ملے گا اللہ والوں کی دعاؤں سے بچہ پیدا ہو گیا ہاں بھائی صحیح ڈلیوری ہو گئی اور بڑی اچھی جاب لگ گئی بھائی پیسے آ گئے بھائی گاڑی مل گئی پروموشن ہو گیا مگر گناہ تو نہیں چھوڑوایا اللہ والوں سے آپ نے دعا لے کے جبکہ یہ نہیں بولا آپ نے اللہ والوں سے کہ بھائی آپ میں اس گناہ میں ملوث ہوں اپنے تقدس مابی کے چکر میں رہے ہم لوگ اور اپنی عزت کو دعا پہ لا کے اپنے غصے کی اصلاح کرائیں تکبر کی اصلاح کرائیں گے اور کل جو حضرت ایسے اشارے کر رہے تھے عجیب دل سارا بیان لگ رہا تھا میرے لیے فرمایا بیان کرنے والا تو زیادہ محتاج ہے ایک طرف تکبر کا جھنڈا لگا ایک طرف جہاں کا ڈنڈا لگا سب تباہ و برباد ہو گیا بیان کرنے والا تو زیادہ اللہ تعالیٰ میری بھی بات فرمائے تو اس لیے اللہ والوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہے انہوں نے دعائیں کر دیں بچے پیدا ہو گئے ہیں تنخواہ بڑھ گئی پروموشن ہو گیا جاب لگ گئی مگر سکون تو نہیں ملا نا گناہ نہیں چھوڑوایا نا ظاہر گناہ چھوڑ دیے غصے کی اصلاح کروائی نہیں گھر جہنم بنا ہوا ہے سر سے تو فرمایا یہ بڑے زبردست بات ہے اولیاء اللہ کو ان کے خادموں کو ایک ہی غم ہوتا ہے پھر حضرت نے کل ایک اور بات فرمائی تھی تمہاری تو میں میں اپنے آپ کو دیکھوں اوپر چڑھتے وقت میں نے اللہ اکبر کہا نیچے اٹھتے سبحان اللہ کہا آنکھوں صبح کے آنکھوں کو ملا سنت پہ عمل کیا میں نے سنت کے مطابق کرتا پہنا سنت کے مطابق شلوار پہنی سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوئے تو الفلی اللہ کو ان کے خادموں کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے اس غم کے ہوتے ہوئے ساری دنیا کے غموں سے وہ آزاد ہوتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ تو کل مفتی کریم صاحب نے شعر پڑھا تھا آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ دنیا چلے نہ چلے وہ مرید چلے نہ چلے ہمیں مرید کو تھوڑی نمونہ بنانا ہمیں تو عمل والوں کو نمونہ بنا حضرت نے یہ بھی بات فرمائی عمل والے جو لوگ ہیں صادقین فرمایا سچوں کے ساتھ رہے پڑو یہ نہیں فرمایا کہ اس مرید کو نمونہ بنا کے یا شیخ کے کسی خاندان کو نمونہ بنا کے ان کے بیوی بچوں کو نمونہ بنا کے ان کے خالہ چچا پھپھو ماموں بھانجے کو نمونہ بنا کے چل رہے ہیں تھوڑی شیخ کی تعلیمات کو نمونہ بنائیں حضرت والا کی تعلیمات کو نمونہ بنائیں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک ہفشی موٹے موٹے ہونٹ لمبے لمبے دانت والا افریقہ کے جنگل میں جا رہا تھا راستے میں کسی کا آئینہ گر گیا تھا اس میں اس کو اپنی شکل نظر آئی دیکھا بھی کالے رنگ کا ایک آدمی بڑے بڑے دانت موٹے موٹے سامنے سامنے ہیں ہے اس کا آئینے کے اندر ہے تب بڑی زور سے ڈانٹا آئینے کو آئینے کو ڈانٹا کمبا کالے موٹے موٹے ہوٹ ایسی خراب شکل ہے جبھی تجھے کوئی شکل میں کوئی جنگل جبھی تجھے کوئی جنگل میں پھینک گیا ہے اگر تو حسین ہوتا تجھے الماری میں سجا کر رکھتا تو رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حفشی کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئی لیکن وہ آئینے کو برا سمجھ رہا تھا اسی طرح جو لوگ دین کے خادموں کے متعلق بلا دلیل شرعی محض اپنے خیالات سے بدگمانی کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے باطن کی شکل ہوتی ہے آہ کیا عجیب بات ہے جو ان کو اللہ والوں میں نظر آتی ہے اس لیے اس بیماری سے خاص طور پر پناہ مانگیے بزرگان دین علماء ربانی سے بدگمان مت ہوں پھر دیکھیے کتنا فیض ملتا ہے جس کو جتنا زیادہ حسن زن ہوتا ہے بزرگان دین سے اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ہوتا ہے یہ بات شیخ العرب الرجم حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ نے اپنی کتاب زیار القلوب قلوب میں لکھی ہے کہ جس کو اپنے دینی مربیوں سے جتنا زیادہ نیک گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اس کو اپنا فضل اپنی رحمت اور فیض عطا کرتے ہیں حسن زن تو ہر مومن سے ہی ہونا چاہیے لیکن جو دین کے خادم ہیں ان سے اگر حسن زن نہیں ہوگا تو ایسے شخص کا رستہ تو بالکل مارا گیا اسے کچھ نہیں ملے گا اور ایک اور مثال ہے بہت زبردست کیونکہ ایک صاحب کا خطا ہے بس نے میری اصلاح کی کوشش کی ارے بھائی میری جو اصلاح ہوگی اپنے شیخ سے کروا لوں گا ہاں اگر میں نے ان کو لکھا بھی کہ میرے اندر کوئی حق بات ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں میں اپنے بزرگ سے پوچھ لوں گا تو فرماتے ہیں چند باتوں کا علم ہو جانے سے بعض لوگوں کو شیخ المشاہد بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ بعض دین کے بڑے بڑے خادموں کی بھی اصلاح شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے انسان ہر ایک کو تو شیخ نہیں بناتا جس سے اس کو ملازمت ہوتی ہے اسی اس کا روحانی گروپ ملتا ہے اسی کو تو اپنا بڑا بناتا ہے لہذا ہر آدمی دوسرے کا شیخ بننے کی کوشش نہ کرے اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں بہت مزیدار ہے محرومی فرماتے ہیں ایک چوہا جا رہا تھا اس کے قریب ایک اونٹ بھی جا رہا تھا جس کے گلے کی رسی زمین پر لٹک رہی تھی اس کی رسی چوہے نے اپنے دانت سے دبا لی اس کے آگے آگے چلنے لگا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا چوہے نے سمجھا اتنا بڑا مرید آج میرا شکار ہو گیا ہے میرا جسم تو چھوٹا سا ہے اونٹ اتنا بڑا بس اس نے فخر سے اعلان شروع کر دیا اب میری شخصیت چمک جائے گی اونٹ جیسا دیو کامت بھی آج میرا غلام بنا ہوا ہے اونٹ بیچارہ اپنی قوت سے نزول کر کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا ذرا چوہے صاحب کو دیکھتا ہوں کب تک ہماری مرشدی پیری کرتے ہیں جب آگے ایک دریا پڑا تو اب وہ چوہا وہیں رک گیا اونٹ نے کہا شیخ صاحب جب آپ نے خشکی میں میری رہنمائی فرمائی ہے تو پانی میں بھی آپ میرے پیر رہی ہیں آپ رک کیوں گئے ذرا آگے تو چلیے چوہے نے کہا حضور جی پانی میں تو میری ہمت ہی نہیں ہوتی اونٹ نے کہا اجی کوئی بات نہیں اجی کوئی بات نہیں ابھی میں چلتا ہوں اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اس کے گھٹنے تک پانی آ گیا اس نے کہا اے پیرے میرے پیارے مرشد گھبرا مت ارے مرید کے گھٹنے تک ہی تو پانی ہے چوہے نے کہا ارے جہاں تک تیرے گھٹنے کا پانی ہے وہ تو میرے سر سے کئی فٹ اونچا ہو جائے گا میرے لیے تو وہ ایسا ڈباؤ ہے کہ میری کئی پشتیں اس میں ڈوب جائیں گی تو رومی فرماتے ہیں جو چھوٹے اور نااہل اپنے اکابر کے مسئلے اور رہبر بننا چاہتے ہیں ان کا حال ایسے ہی چوہے کی مانند ہے جو اونٹ کی رہبری کر رہا تھا لہٰذا فرماتے ہیں اس حماقت میں مت پڑھو اور پورا خط اس بیچارے نے اس پہ لکھا ہوا ہے مرد ہے عورت جو بھی ہے اس کو میں نے ان کو یہ بھی لکھا آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہے پورے میں آپ نے یہ باتیں لکھ دیں اس سے بہتر اپنی اتنا ویسے میرے پاس اتنے کا ہجوم ہے حضرت شیخ کے پاس بھی اتنا ہے میرا وقت بھی ضائع کیا میں آپ سیدھے اپنی اصلاح کی باتیں لکھوں ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا اے پہاڑ میں ذرا تجھ کو آزماؤں گا اپنے ترازو میں تجھ کو تولوں گا پہاڑ نے کہا اے ذرے جب تم مجھے تولے گا نا تیری ترازو ہی پھٹ جائے گی تم مجھے وزن نہیں کر سکتا لہٰذا اپنے مربیوں کو جن کی صحبتوں میں بادہ بیٹھتے ہو جانچو مت اپنے ترازو میں مت جانچو حسن زن سے فائدہ اٹھائیے اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو حسن زن سے اٹھا سکتے ہو اور اگر مناسبت نہیں ہے تو اپنا نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو نہ اس کا ضائع کرو مان لو کسی شخص کو کسی صاحب نسبت اللہ والے سے مناسبت نہیں ہے صاحب نسبت بھی ہے مگر اس کو وہاں محبت میں اللہ کی اضافہ نہیں ہوتا دل میں برے خیالات آتے ہیں یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے بالکل چکر باز معلوم ہوتا ہے تو ایسے شخص کو وہاں جانا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے بھائی جب خون کا گروپ نہیں مل رہا ہو اس اس کو کا خون چڑھانا آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اس مربی کو چھوڑ کر اس شخص سے تعلق کر لو جس سے تمہارے خون کا گروپ مل رہا ہو جس سے مناسبت ہو البتہ گستاخی اور بدگمانی مت کرو خلاصہ یہ ہے اللہ کے رستے کی بنیاد سر سے پیر تک ادب پر ہے حکیم محمد نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کی اصلاحات اس کی گرفت اس کا احتساب سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی بھی نہیں ہے ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے یہ وہ سبق ہے جو اکثیر ہے اس پر عمل کر لے تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ یہ شیخ پکڑ کر رہا ہے اصلاح کر رہا ہے گرفت کر رہا ہے اس پر ایک واقعہ سنیے مولانا ظفر احمد عثمانی کے سگے بھائی مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے تھانہ ایسا زبردست واز بیان کیا سارا مجمع جھوم گیا ایسا واسطہ جیسے حکیم علمت تھانی رحمۃ اللہ بول رہے ہوں لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت آج تو آپ کے بھانجے نے کمال کر دیا مولانا سعید احمد نے ایسا بیان کیا جیسے آپ کا بیان ہو رہا ہے حضرت سمجھ گئے اتنی تعریفیں سن کر نفس تو پھول گیا ہوگا سوچا ابھی دیکھتا ہوں کہ شکل پر آخر کیا اثر ہے کیونکہ جب نشہ آتا ہے تکبر کا بڑائی کا تو چال میں آنکھوں میں چہرے پہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں جیسے بخار آ جائے تو بخار تو جسم کے اندر ہوتا ہے لیکن چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں کی سرخی بتاتی ہے خیریت نہیں ہے واہ واہ اللہ والے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے غیب کا علم نہیں ہوتا لہٰذا دن مولانا سعید احمد سے چلنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی مجمے سے گزرتے ہوئے کسی کے پیر لگ گیا پر حضرت نے اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا نالائق بیوقوف ادھر آسانی کرتے ہو ذرا بھی خیال نہیں کرتے تمہارا پیر کیوں لگا اس شخص سے نہ جانے کیا کیا فرمایا تھوڑی دیر بعد کسی نے پوچھا حضرت غلطی تو ذرا سی تھی انہوں نے جان مجھ کر بھی نہیں کی تھی چلنے میں ذرا سا پاؤں لگ گیا تھا بغیر ارادے کے مگر آپ نے اتنا کیوں ڈانٹا یہ تو اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی فرمایا غلطی واقعی اتنی بڑی نہیں تھی لیکن مجھے ایک پچھلے مادے کا آپریشن کرنا تھا جو بعض کے بعد ان کے دل میں کبر اور عجب کا پھوڑا پیدا ہو گیا تھا مجھے اس پر نشتر لگانا تھا واہ واہ سے ہمیں بہت ڈانٹے پڑی اس چھوٹی سی غلطی کو تو میں نے بہانہ بنا دیا اس لیے اللہ والے بعض وقت چھوٹی سی غلطی پر زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں اور کبھی بڑی سے بڑی غلطی پر مسکرا کر ٹال دیتے ہیں لہٰذا بدگمانی مت کریں صاحب چھوٹی سی غلطی پر اتنا خفا ہو گئے شیخ صاحب بڑی غلطی پر خیال بھی نہیں کیا بس یہی سوچیے شیخ جس مقام سے تربیت کر رہا ہے اس مقام تک ہماری رسائی نہیں ہے ورنہ کا استاد نے کہا پڑھو الف اور با شاعر کہتا ہے الف کھڑا کیوں ہے با لیٹا کیوں ہے تو بتائیے پڑھ سکے گا استاد کہے گا بس تشریف لے جائیے آپ کی قسمت میں سبزی منڈی لکھی ہوئی ہے جا کے آپ نئی سبزی منڈی میں جائیں وہاں سراب بورڈ پہ کھلیے وہاں سبزی بیچیں آپ بھی گوبھی بیچیے اگر علم تمہاری قسمت میں ہوتا تو تم تکلیف کرتے اس لیے شروع میں تکلیف کی جاتی ہے بعد میں سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے جب نورانی قاعدہ پڑھ لے گا قرآن شریف ختم ہو جائے گا تو خود پڑھنے لگے گا لیکن کوئی شروع ہی میں محقق بن جائے کہ الف کھڑا کیوں ہے با لیٹا کیوں ہے با کے نیچے ایک نقطہ کیوں ہے تا کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں تو آپ بتلائیے پڑھ سکے گا یہ شخص بنیادی طور پر تعلیم کا بین الاقوامی قاعدہ ہے شروع میں صرف تقلید کی جاتی ہے اپنے معلم اور استاد کی دنیا میں جتنے عقل مند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بچے کو حق حاصل ہے پوچھنے کا تحقیق کا اشتہاد کا اس طرح اللہ والوں کے سامنے اپنے کو اسی بچے کی مانند سمجھیں جو کچھ نہیں جانتا بھلے علم کا کوئی سمندر بھی ہو کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگ مدرسے سے علم حاصل کر کے علم حاصل کیے نا آپ کو دین کی سمجھ کی آپ کو صلاحیت پیدا تھوڑی ہوئی وہ تو اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوگی تو آپ کو ایک دو تین حدیثیں سے یاد ہوتی ہیں مطلب بھلے آپ کو بخاری شریف آپ نے پڑھی مسلم شریف میں آپ کے پاس علم کا ذخیرہ تھوڑی ہے تو جو شخص بزرگان دین کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہے ان پر اعتراض کرتا ہے بدگمانی کرتا ہے اللہ کے رستے میں سے کچھ بھی نہیں مل سکے گا ان حماوں کا وہی میں نے نوٹ کیا ہے ان حماقتوں کا سبب اکثر جہالت ہوتی ہے خدا پناہ میں رکھے جہالت کا کوئی علاج نہیں حماقت کا کوئی علاج نہیں حد عیسیٰ علیہ السلام احمد سے بھاگے جا رہے تھے کسی نے کہا حضور آپ تو نبی ہیں آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں نابینا ہو جاتا ہے کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں اس کو کوڑ اچھا ہو جاتا ہے اس احمد سے کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیجیے فرمایا معرومی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوڑی کو اللہ کے حکم سے اچھا کر سکتا ہوں میرے ہاتھوں میں اللہ نے معجزہ رکھا ہے نابینا کو بینا کر سکتا ہوں لیکن حماقت بے وقوفی چونکہ قہر خدا بندی ہے اس لیے اللہ کے قہر کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں لہٰذا دوستوں اللہ ہم سب کو دین کی فہم مانگنی چاہیے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے یہ سمجھ ایسی چیز ہے اگر یہ بگڑ جائے تو بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو برا معلوم ہوگا لہٰذا جب سارے معالجوں حکیموں سے دشمنی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا یہ قلت فہم حماقت قہر خدا بندی ہے جس کا علاج عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے پھر کبر آتا ہے جس کو بڑائی کا مرض ہو تو سمجھ لو احمد ہے میرے شیخ اول شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کبر ہمیشہ بیوقوفوں کو ہوتا ہے ورنہ بتائیے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ابھی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے فیصلہ تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کیوں صاحبوں غلام کو کیا حق اپنی قیمت خود لگا لیں بندے کی قیمت تو مالک لگائے گا قیامت کے دن پتہ چلے گا لہذا بندہ وہ ہے جو اپنی شان کچھ نہ سمجھے عام مومنین کو خصوصاً کسی خادم دین کو حقیق نہ سمجھے ہاں یہ ضرور اختیار ہے اگر آپ کو کسی سے مناسبت نہ ہو اس کی مجلس میں بچ جائیں بھائی نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ اس کا وقت ضائع کریں جہاں مناسبت ہو وہاں جائیے اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے ہاں مگر جس سے دین کا ایک حرف بھی سیکھا ہو ہمیشہ اس کا ادب کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی علی میں دین کا سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں اور دین سیکھنے کے بعد پھر اس سے بدگمانی کرنا اس کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا ایسا ہی ہے جیسے چوہا اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا اپنی طرف سے تو ہم کو اپنے بڑوں سے اس نے زن رکھنا چاہیے وہ دینی مربی خود نہیں کہے گا میں بڑا ہوں لیکن واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے نیک گمان سے سب کچھ سمجھیں ایک بار مولانا گنگوہی نے فرمایا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک بیوقوف نے کہا میاں جی یہ کچھ نہیں ہے ہمیں کیا ملے گا ان سے حالانکہ یہی ان کے بہت کچھ ہونے کی دلیل تھی کچھ ہونا میرا ذلت تو فاری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اب دعا کر لیں اللہ ہمیں بڑوں کا ادب نصیب فرمائے جن سے ہم دین سیکھتے ہیں ان کے ہمیں ادب نصیب فرمایا خدا جوئم توفیق ادب اے اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم کو بے ادبی کی وجہ سے اپنے فضل سے محروم نہ فرما یعنی ہم کو بے ادبی سے محفوظ فرما ہم سب کو اللہ والی حیات ادا فرما ہم نے اپنے بزرگوں کے سامنے ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا اور تقوا کی حیات نصیب فرما ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا اور میں کسی کی طرف سے بدگمانی دل میں آئے تو علیحدہ بیٹھ کر خیال کرے کہ اے اللہ آپ نے بدگمانی سے منع کیا ہے تو یہ گناہ ہوا گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے اے نفس اللہ کے عذاب کو تو کیسے برداشت کرے گا یہ سوچ کر توبہ کرے دعا بھی کرے اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے جس پر بدگمانی اس کے لیے دعا کرے اے اللہ اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دن رات میں تین مرتبہ ایسا کرے پھر بھی اثر رہے تیسرے دن دوسرے دن بھی ایسا ہی کرے اگر پھر بھی اثر رہے اب اس شخص سے مل کر بلا کہے کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہوئی تو مجھے معاف کر دو میرے لیے دعا کرو اور کہ یہ دور ہو جائے ہمارا آدمی اپنے نفس سے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی اپنے نفس سے برا گمان رکھے کسی وقت مطمئن نہ ہو ہمیشہ کھٹکتا رہے عارفین یہی کہتے ہیں دوسروں سے سے تو حسن زن زن اپنے نفس سوئے رکھے میرے پاس حاجیم ہیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا ذریعہ جانتا ہوں کیونکہ یقیناً وہ اچھے ہیں ان کے اچھے ہونے کی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میرے ساتھ باوجود میرے ناچیز ہونے کے وہ حسن زن رکھتے ہیں فرمایا تفسیر مظہری میں حدیث نقل کی ہے مجھے اپنے مقبول بندے کو چھیڑنے پر ایسا غصہ آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں جیسے شیر کے بچوں کو چھیڑنے پر شیر کو آتا ہے چنانچہ ایک ایک مقبول بندے کے سدانے پر شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے اللہ فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ جس قدر نظر وسیع ہو جاتی ہے اعتراض کم ہو جاتا ہے بزرگوں کی صحبت اور زیارت تو بڑی چیز ہے ان کا تصور بھی فائدے مند ہے یہی اصل ہے تبرکات کی کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی ہے ان کی یاد سے دل میں نور آتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے قلب کا اثر انسان کے کلام اور لباس تک میں ظاہر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے تبرکات میں اثر ہوتا ہے ان کی صحبت میں اس سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے کمالات بس دو باتیں کہ اہل علم کے ایک کام کی بات بتاتا ہوں دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین اگلے علماء مشائق بزرگان دین کی عظمت پر ہے اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آش نہ آنے دینا چاہیے یعنی ان پر اعتراض نہ کریں نقص نہ نکالیں فرمایا اللہ سے محبت رکھنے والا تو کسی کافر کسی بلی کسی کتے کے ساتھ بھی مظالم کو گوارہ نہیں کرے گا فرمایا آخری شعر کمانات اشرفیہ میں لکھا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 ہم سب کے دلوں سے بدگمانی کے مرض کو نکال دے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما خصوصاً علماء کرام سے اپنے مشاہد سے اپنے بڑوں سے اچھا گمان رکھنے کی اپنے گھر والوں سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بدگمانی کے مرض سے نجات عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دیجیے اپنے بڑوں سے اس نے زن نصیب فرما ان کا ادب نصیب فرما یا اللہ ان کی اگر وہ ہم پہ غصہ اگر وہ ہمیں کسی بات پر چھوٹی سی بات ہوتی ہے کبھی وہ ڈانٹ دیں یا کبھی سمجھانے کوئی ایسی بات ہو جائے تو یا اللہ میں اس کو سہنے کی توفیق ادا فرما ہمیں ان کا ادب نصیب فرما بے ادبی سے بچا یا اللہ خاص فضل فرما دیجیے مجھے بھی اللہ والا بنا ہمیں سب کو اللہ والا بنا یا اللہ مجھے مجھ جانور کو انسان بنا دے انسان سے مسلمان بنا کر اللہ والا بنا کر اولیا صدیقین فتح خطح تک پہنچا دیں اے اللہ اللہ والوں کی دعاؤں سے ہمیں خوب برکتیں دنیا کی مل رہی ہیں مگر ہم آہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے جبکہ کامیاب تو وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے ظاہری اور باطنی گناہ سے جو بچتا ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے ہوا عالم و بمن تقوا اللہ جانتے ہیں کون تقوا والا ہے اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو چھپ چھپ کے جو گناہ کر رہے ہیں اور تقدس مابی کی وجہ سے شیخ کو نہیں بتاتے ہمیں توفیق دے مجھے بھی اور ہم سب کو عزت کو داؤ پہ لگا کے اپنی اصلاح کروائیں شرمائے مت ورنہ اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا اے اللہ ہمیں اچھا امید رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ خاص فضل فرما حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں اللہ میں آپ سے اچھا گمان ہے ہماری ان بخشش اللہ فرما دیں گے اللہ علی اختر صاحب کی والدہ اہل ساس محترمہ کو مکمل صحت دے ڈائلسس ہوتا ہے ڈائلسس سے نجات دے دے بیماری کا نام و نشان مٹا دے اپنے کن فیاکون کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سارے صحابہ کرام اولی اللہ میرے شیخ کی جوتیوں کے صدقے اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما جتنے اللہ والے گزرے ہیں پورے سلسلے کے جتنے اللہ والے اور نیک عورتیں ہیں ان سب کے صدقے اللہ ان کی ساتھ محترمہ کو مکمل صحت دے میرے والد صاحب کو میرے دادا دادی کو جو جو بیمار ہیں اس گھر میں ہمارے گھر میں خاندان والوں میں سب کو صحت کا ملا مصور فرما رسم میں برکت دے اے اللہ مجھے بھی نیک بنا ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا ابھی بچوں کو نیک بنا اللہ والا بنا دین پہ چلنے کی فکر ادا فرما جب بڑے ہی گھر کے کمزور ہو جائیں گے چھوٹوں کیا حال ہوگا ہمیں توفیق دے جو ہم گھر کے بڑے ہیں دنیاوی طور پر عمر میں جو بڑے ہیں ویسے تو اللہ جانتا ہے کون بڑا ہم عمر میں جو بڑے ہیں گھر کے سربراہ ہیں اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت زبردست تقوا سے رہیں زبردست سنتوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں اے اللہ خاص فضل فرما ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ گھر کے بڑے نمازیں قضا کر رہے ہیں موبائل کے چکروں میں پڑ گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑ گئے اے اللہ اللہ والوں کو چھوڑ دیا اور گناہوں کے اندھیروں میں چلے گئے مجھے بھی ان سب کو ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما سچی توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ اللہ والوں کے طریقے پہ چلا سکون قلب عطا فرما سنت و شریعت پہ چلا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو شرع پردہ کی توفیق دے جو چھپ چھپ کے شارہ شار سے ہٹ کے ویڈیو گیم کھیلتی ہیں اور ڈائجسٹیں پڑھتی ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما خاص فضل فرما زبان کی حفاظت کی توفیق دے شوہر کی خدمت کرنے والی بیوی بنا اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے صلی علیہ عبامی یا ہمیں سب کو توفیق دے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلیں شیخ سے دعائیں کروائیں مایوس نہ ہو اللہ کی کن فیقوں کی تجلی کا خوب انتظار کریں اللہ کی اللہ طبی علیہ معیشہ کا انتظار کریں اگر بچے بگڑ گئے تو اللہ نے سانس تک مشورہ کرنے کی توفیق طور فرما مایوسی سے بچا دے شیر سے دعائیں کروانے کی شیر دادا شیر پر دادا شیر سے دعائیں کروانے کی توفیق فرما